السلام علیکم خواتین و حضرات ورچوئل یونیورسٹی کی فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا یہ چھٹا لیکچر ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم جو پچھلے لیکچرز میں باتیں کی ہم نے ان کے تھوڑا سا ریکیپ کریں گے ان کو پھر سے دہرائیں گے ہم نے بات شروع کی تھی کہ کاروبار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کس اقسام ہوتی ہیں کاروبار کرنے کی جس میں ہم نے ذکر کیا کہ جی ایک سول پروپرائٹرشپ ہوتی ہے جو کہ ایک انڈیویجل ایک فرد جو ہے وہ کرتا ہے ہم نے بات کی پارٹنرشپ کی شراکت کی ہم نے بات کی لمیٹڈ کمپنی کی آ, اور یہ کہا کہ جی یہی تین عام طور سے کاروباری پرپسز کے لیے کاروباری معاملات کے لیے یہ تین طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں ہم نے پھر بات یہ کی کہ جی کیش اور کریڈٹ کی ٹرانزیکشنز میں کیا فرق ہے یعنی کیش اور ادھار کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان میں کیا فرق ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ایک چیز کہلاتی ہے کیش اکاؤنٹنگ یعنی وہ اکاؤنٹنگ جو کہ صرف نقد لین دین پہ منحصر ہو جس میں کہ صرف نقد میں جو آیا اور جو پے آؤٹ کیا جو پیسے ادا کیے گئے ان کا حساب کتاب ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو کاروبار میں عام طور پہ اکاؤنٹنگ کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم اکرول اکاؤنٹنگ کہتے ہیں یعنی اس میں نہ صرف کیش کی ٹرانزیکشن آتی ہیں بلکہ وہ تمام ٹرانزیکشن بھی آتی ہیں جن کی ادائیگی کچھ عرصے کے بعد ہونی ہے لیکن ان کا ان, وہ ہمارے پاس موجود ہیں ان کی افادیت ہم حاصل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو یہ فرق ہم نے بتایا کہ کیش اکاؤنٹنگ اور اکرول اکاؤنٹنگ میں ہے اس کے بعد بات ہوئی کہ جی کیا شام کو جس وقت ہم کاروبار بند کرتے ہیں ختم کرتے ہیں اس دن جو ہمارے پاس کیش بچ جاتا ہے کیا وہ ہمارا پروفٹ ہے یا پروفٹ کوئی اور چیز ہے اور یہ ہم نے کہا کہ جو کیش ان ہینڈ ہے یا جیب میں جو کیش شام کو بچ جاتا ہے وہ ہرگز ہرگز پروفٹ کے برابر نہیں ہے پروفٹ کوئی کچھ اور چیز ہوتی ہے پھر ہم نے بات کی کہ جی یہ جو کاروباری حساب و کتاب ہے یہ اور ایک کیش ڈائری یا روز ایک شیٹ کے اوپر کیش کی تمام ٹرانزیکشن لکھنے سے کس قدر فرق ہے اور اس کا کیا نام ہے کہ جی جو کاروباری طریقے کار ہے اکاؤنٹنگ کرنے کا اس کو ڈبل انٹری بک کیپنگ کہتے ہیں اور اس کو اس وجہ سے ڈبل انٹری بک کیپنگ کہتے ہیں کہ ہر ٹرانزیکشن کی دو سائڈیں ہوتی ہیں ایک ڈیبٹ سائڈ ہوتی ہے ایک کریڈٹ سائڈ ہوتی ہے ایک آمد کی سائڈ ہوتی ہے اور ایک جانے کی یا ادائیگی کی سائڈ ہوتی ہے تو ہر ٹرانزیکشن جو ہے اس کی دو سائڈیں ہوتی ہیں ایک سائڈ نہیں ہوتی اگر ایک سائڈ کو ہم ریکارڈ کریں گے تو ہم پوری پکچر اپنے سامنے جو ہے وہ نہیں لکھ رہے ہوں گے یا نہیں رکھ رہے ہوں گے اور اس سے پھر کاروبار میں یہ پتا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ادائیگیاں کون کون سی کب کب کرنی ہے کس کس کو کرنی ہے اور صرف اس بات کا ہی اندازہ رہ جاتا ہے کہ جی کیش ہمارے پاس کتنا آیا اور کتنا ہم نے ادا کر دیا تو صرف اس حد تک حساب کتاب نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ جو ادائیگیاں کرنی ہیں یا جو وصولیاں آئندہ وقت میں کرنی ہیں ان تمام کا حساب بھی ہمیں رکھنا ہے اور وہ صرف ڈبل انٹری بک کیپنگ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم نے بات کی اکاؤنٹنگ اکویشن کی اکاؤنٹنگ اکویشن کیا چیز ہے accounting equation assets is equal to capital plus liabilities assets کیا چیز ہے ایسٹس وہ چیز تمام اشیاء یا وصولیوں کو کہا جاتا ہے کہ کچھ وصولیاں تو ایسی ہیں کہ جی جو ہم تھوڑے ہی دنوں میں کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ جو آج خرید تو لیتے ہیں اور جن کے استعمال سے ہم نے انکم کاروبار میں جنریٹ کرنی ہے مثال کے طور پہ پلانٹ مشینری ہوتی ہے وہ زمین ہے وہ بلڈنگ ہے جس کے اندر کے فیکٹری ہے جس میں وہ پلانٹ مشینری لگا ہوا ہے اور جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اور وہ مینوفیکچر جو چیز بن رہی ہے وہاں پہ اس کو ہم پھر بازار میں بیچ کے اپنے کاروبار کے لیے انکم جنریٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے ان کے پیسے آج ادا کر دیے ہیں لیکن ان کی افادیت جو ہے وہ ایک ماہ دس دن ایک سال نہیں بلکہ کئی سال تک رہتی ہے اور چونکہ کئی سال تک رہتی ہے اس لیے اکاؤنٹنگ کے اندر یہ تصور کیا جاتا ہے یا یہ رائے قائم ہے اور یہ طریقہ کار قائم ہے کہ یہ جو اشیاء ہیں جن کو ایسٹس ہم کہہ رہے ہیں اور اس قسم کے خاص طور پہ ایسٹس جن کی افادیت ایک سال سے زیادہ ہے یا جن کی وصولی ایک سال سے زیادہ ہے ان کو ہم جتنے عرصے ان کی زندگی ہے یا ان کا استعمال ہے اس تمام عرصے پہ ہم اس کی کاسٹ جو ہے اس ایسٹ کی کاسٹ جو ہے اس کو اسپریڈ کرے تو وہ اس کی بات کی ہم نے کیپٹل کی کیپٹل کیا چیز ہے کیپٹل سرمایہ ہے وہ سرمایہ جو کہ کاروبار کا مالک اس کاروبار میں لگاتا ہے اور ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ کوئی پیسہ ہم بہت دفعہ یہ سنتے ہیں کہ جی میرے پاس اپنا پیسہ ہے تو مجھے کہیں سے بارو نہیں کرنا پڑے گا ادھار نہیں لینا پڑے گا کاروبار چلانے کے میرے پاس اپنا پیسہ ہے جی تو ٹھیک ہے جی میں اپنا پیسہ لگا دیتا ہوں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو اپنا پیسہ بھی لگایا جاتا ہے اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے کیوں کہ آپ کے پاس اپرچونٹی موجود ہے آپ کے پاس وہ تمام طریقہ کار موجود ہیں کہ یہ اپنا پیسہ جو ہے وہ آپ کسی جگہ انویسٹ کر سکتے ہیں بینک میں ڈپازٹ رکھ سکتے ہیں جس پہ آپ کو منافع حاصل ہو سکتا ہے تو آپ وہ منافع کیوں نہ حاصل کریں بجائے اس کے کاروبار میں لگائیں بشرط کے کاروبار جو ہے اس شرائ منافع سے جو آپ کو بینک سے یا کسی اور سرٹیفکیٹ یا شیئر کے اندر جو ہے یا اسٹاک کے اندر جو ہے یا انویسٹمنٹ کر کے اتنا کم از کم منافع آپ کو اگر اس کاروبار سے ملے تو تب آپ اس میں لگائیں گے ورنہ آپ کیوں لگائیں گے کیپٹل وہ سرمایہ ہے وہ پیسہ ہے جو کہ ہم اپنے کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں لگاتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے بات کی تھی کہ جی اکویشن کے اندر ہی کہ assets is equal to capital plus liabilities liabilities کی اس وجہ سے بات آئی کہ آ, وہ آپ کو بجلی کے بل کی بات جو میں نے کئی دفعہ دہرائی ہے پہلے بھی وہ ابھی تک یاد ہونی چاہیے اور آئندہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جی اس کا استعمال تو ہم نے آج کر لیا اس بجلی کو آج استعمال کر کے ہم نے اس سے مشین چلائی اور مشین میں کچھ پروڈکٹس بنا دیے تو کیا اس دن جو پروڈکٹس بنے ان کی کاسٹ میں اس بجلی کا خرچ شامل ہے اس روز کے کہ نہیں ہے شامل اور چونکہ بجلی کا بل تیس دن کے بعد آئے گا تو ادائیگی کسی اور دن ہونی ہے لہذا وہ جو ایسٹ ہم نے بنائے یعنی وہ جو چیزیں ہم نے بنائی ان کی لاگت جو ہے ان کی جو کاسٹ ہے جو کہ ایک ایسٹ ہوگا ہمارا اگر ہم نے اس کو بیچا نہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے سرمائے سے بھی اور یہ ادائیگی جو ہمیں کسی فیوچر ڈیٹ پہ کرنی ہے کسی آئندہ وقت پہ کرنی ہے اس کا بھی حصہ شامل ہے سو so, اکویشن کے اندر assets is equal to capital plus liabilities یہ یاد رکھیے گا پھر ہم نے تعریف کی ایسٹس اور لائبلٹیز کی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر کی اور پھر ہم نے بتایا کہ rules of debit and credit کیا ہوتے ہیں اور ڈیبٹ اور کریڈٹ میں کیا فرق ہے تو یہ تمام معاملات ہم دیکھ چکے ہیں کر چکے ہیں اور پچھلے لیکچرز میں اس پہ کچھ سوال بھی ہیں جو کہ آپ نے ضرور کیے ہوں گے اب اس دفعہ ہم کس چیز کی بات کریں گے اب ہم چلیں گے کہ ہم اکاؤنٹنگ کرتے کیسے اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک ٹرانزیکشن کیسے ہوتی ہے اور اس کو کیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے بیسک بکس آف اکاؤنٹس کی جن کا کہ ذکر ہم پچھلی مرتبہ بھی کر چکے ہیں کہ جی اس میں لیجر بھی ہوتا ہے اور ہم نے بات کی تھی کہ جی کیش بک جو ہے وہ گو لیجر کا ہی حصہ ہے لیکن اس کو علیحدہ سے لکھا جاتا ہے تو مین شاید کتاب تو ہمارے پاس ایک ہی ہے اور وہ ہے جنرل لیجر اور اس جنرل لیجر کی پھر تفصیل جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے لکھا جاتا ہے سو so, بات شروع ہوئی کہاں سے کہ جی ایک ٹرانزیکشن کیسے ہوئی اور اکرنس یعنی جس کو ہم کہیں گے اکرنس آف این ایونٹ یعنی کسی چیز کا ہونا اور یہ ضروری نہیں کہ وہ جو ہونا ہے وہ نقد ادائیگی کی صورت میں ہو یا نقد وصولی کی صورت میں ہو بلکہ وہ ادھار پہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے آرڈر دینے پہ اگر آپ کے پاس کوئی سپلائیز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں مال آ جاتا ہے جس کی آپ نے ادائیگی اس وقت نہیں کی تو وہ مال جو ہے وہ آپ کے پاس ہے جس کو آپ نے بیچنا ہے لہذا وہ ایونٹ ہو گیا یا وہ ٹرانزیکشن ایک ہوئی اس ٹرانزیکشن کو ہم ریکارڈ کیسے کرتے ہیں ہم ریکارڈ کرتے ہیں اس کو ایک چیز کہلاتی ہے اس کو ہم اکاؤنٹنگ ٹرم میں اکاؤنٹنگ ٹرمنالوجی میں ہم اس کو واؤچر کہتے ہیں تو واؤچر جو ہے وہ کیا چیز ہے بھائی آپ ایسا سمجھ دیجئے کہ جی ایک یہ کاغذ ہے کا ٹکڑا ہے اور جس پہ کہ چند ایک خاص طریقے سے خانے بنے ہوئے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جی واؤچر کیا چیز ہے اور کس طریقے کا عام طور پہ ہوتا ہے ہر کاروبار کی نوعیت کے حساب سے ہر کاروبار کی ضرورت کے حساب سے یہ واؤچر جو ہے اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے اور یہ واؤچر جو ہے اس پہ وہ ٹرانزیکشن کا سب سے پہلے ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس میں وہ تمام اوقاف اس ٹرانزیکشن کے بارے میں آ جائے تاکہ اور سرد رہے کہ جی یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ ہم نے کیا اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ واؤچر جو تیار کرے وہ واؤچر تیار کرنے والا بھی اس پہ دستخط کرے اور جو شخص اس ٹرانزیکشن کو اپروو کر رہا ہے اور اس میں جو اوقاف لکھے گئے اس کو چیک کر رہا ہے وہ بھی دستخط کریں تو تب جا کے وہ ایک اپروڈ واؤچر کہلائے گا یعنی کہ وہ ٹرانزیکشن کاروبار کے اندر کسی نے اپروو تو یہ واؤچر میں ہم لکھتے کیا کچھ ہے سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ جی جو کمپنی ہے اس کا نام سب سے یا جو بزنس ہے جو بھی چیز ہے اس کا نام سب سے پہلے آئے گا واؤچر مختلف قسم کے ہوتے ہیں لیکن فی الوقت ہم صرف یہی بات کریں گے کہ واؤچر جو ہے وہ یا کیش کا ہو سکتا ہے یا رسید کا ہو سکتا ہے یعنی وصولی کا ہو سکتا ہے یا ادائیگی کا ہو سکتا ہے ویسے واؤچر کی آگے تقسیم جو ہے وہ اس کے یا, اس پہ آگے جو اور ہوتے ہیں واؤچرز وہ کیش وصولی کا اور کیش ادائیگی کا علیحدہ علیحدہ واؤچر بھی ہو سکتا ہے بینک وصولی اور بینک پیمنٹ کا واؤچر جو ہے وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں تو یہ واؤچرز جو ہے اور پھر ایک اور واؤچر ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں وہ ہوتا ہے اس کو ہم جرنل واؤچر کہتے ہیں اب یہ ذرا ٹیکنیکل ٹرم ہے اس کے بارے میں میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن فی الوقت یہ رہے ذہن میں کہ واؤچر جو ہے وہ ریسیٹ اور پیمنٹ چاہے وہ کیش میں ہو یا نہ ہو کا واؤچر ہوتا ہے تو دوسری چیز کہ جی کس قسم کا واؤچر ہے یہ اس پہ تحریر کرنا ضروری ہے تیسری چیز جو نہایت امپورٹنٹ ہے وہ تاریخ ہے کہ کس تاریخ کو یہ ٹرانزیکشن ہوئی اب بہت جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس بات کی احتیاط نہیں کرتے کہ جس تاریخ کو وہ ٹرانزیکشن ہوئی وہی تاریخ واؤچر پہ لکھے بلکہ وہ عام طور پہ وہ تاریخ لکھ دیتے ہیں کہ جس تاریخ کو وہ واؤچر بناتے یعنی اس سے یہ ہوا کہ جی جیسے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے واؤچر تو اس کے ساتھ بننا چاہیے ایک دم سے بننا چاہیے اور ٹرانزیکشن بعد میں کمپلیٹ ہونی چاہیے واؤچر پہلے بننا چاہیے اور تاریخ اس ڈیٹ کی ہونی چاہیے جس تاریخ کو وہ ٹرانزیکشن ہوئی تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ میں چھ دن کے بعد واؤچر کٹھے ہی لکھ لوں گا نہیں یہ غلط طریقہ ہے واؤچر ہر روز کا ہر ٹرانزیکشن کے ساتھ جو ہے وہ بننا چاہیے اور واؤچر کے اوپر تاریخ جو ہے وہ وہی آنی چاہیے جو جس تاریخ کو وہ ٹرانزیکشن ہوئی اس کے بعد کنٹرول کے لیے یعنی واؤچر جو ہے وہ تو کوئی بھی بنا لے گا اور بنا سکتا ہے اور جعلی بھی بن سکتا ہے لہذا اس کو کنٹرول کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ کس قسم کے واؤچر کس وقت جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ان کے سیریل نمبرز کیا ہیں اور یہ سیریل نمبر جب تک تو مینوئل سلسلہ تھا ہم پریس سے پرنٹ کرایا کرتے تھے یہ واؤچر تو یہ واؤچر جو ہے ان کے اوپر سیریل پری پری پرنٹڈ ہم پرنٹ کراتے تھے اب کمپیوٹر کی وجہ سے اور چونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ آٹومیٹکلی جنریٹ کرتا ہے ایک واؤچر اس کو ہم پروگرام کر دیتے ہیں آٹومیٹکلی جنریٹ کرنے کے لیے واؤچر تو وہ سیریل نمبر بھی آٹومیٹکلی خود ہی ایلوکیٹ کرتا ہے اس کو خود نمبر جو ہے سیریل نمبر اس واؤچر کا وہ دیتا ہے اس طرح اور اس میں ہم پھر کنٹرول بلڈ کر دیتے ہیں کہ وہی سیریل نمبر جو ہے وہ دوبارہ نہ استعمال ہو بلکہ اس سے آگے ہی آگے چلتا رہے سیریل نمبر کو بھی ڈیفائن کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن میں اس میں نہیں جاؤں گا بات کچھ آگے لے جاتے ہیں اس کے بعد واؤچر پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈسکرپشن یعنی اس ٹرانزیکشن کی ڈسکرپشن کہ وہ ہے کیا یا کس ہیڈ آف اکاؤنٹ کس مد میں اس کو ہم نے لکھنا ہے اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ کاروباری اکاؤنٹنگ جو کہ ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ استعمال کرتی ہے یا جس میں استعمال ہوتا ہے ڈبل انٹری کا وہاں پہ ہر ٹرانزیکشن کی دو سائڈیں ہوتی ہے ایک ڈیبٹ سائڈ ہوتی ہے اور ایک کریڈٹ سائڈ ہوتی ہے تو واؤچر پہ بھی ڈیبٹ سائڈ بھی ہوتی ہے اور کریڈٹ سائڈ بھی ہوتی ہے جس اکاؤنٹ میں چیز آ رہی ہو اس اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کہتے ہیں کو کرتے ہیں اور جس اکاؤنٹ سے وصولی کی گئی ہو یا وصولی کرنی ہو یا وصولی کی جا رہی ہو اس اکاؤنٹ کو ہم کریڈٹ کرتے ہیں اب اس واؤچر پہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس واؤچر پہ ہم نے کیش کو ڈیبٹ کیا ہے یعنی کیش وصول کیا ہے اور کیش کا جو اکاؤنٹ ہے یا کیش بک جو ہے اس کو ہم ڈیبٹ کر رہے ہیں کہ وصول کر رہے ہیں اس اکاؤنٹ کے اندر اور کس مد میں کیوں وصول کر رہے ہیں کس لیے وصول کر رہے ہیں کہ جناب یہ سرمایہ ہے یہ سرمایہ ہے جو کہ مالک نے اس کاروبار کے اندر دیا کیش کی صورت میں تو یہ جو دونوں سائڈیں ہیں یہ دونوں سائڈیں ہم لکھ رہے ہیں کہ کیش کو ڈیبٹ کیا اور کیپیٹل سرمایہ کی مد کو ہم نے کریڈٹ کر دیا اور ظاہر ہے کہ جتنا وصول کیا تھا اتنا ہی کریڈٹ بھی کیا جائے گا اس مد کو کہ جہاں سے وصول ہوا سو so, اس واؤچر کے اوپر آپ ڈیبٹ کا اماؤنٹ ایک لاکھ روپیہ hundred thousand debit cash and hundred thousand credit capital account یہ آپ اس واؤچر پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ واؤچر کمپلیٹ ہو گیا اب ایک سے زیادہ اکاؤنٹس میں پیسے جا سکتے ہیں آپ دو مختلف جگہ سے دو مختلف مدوں سے پیسے لے سکتے ہیں تو دو وہ دونوں مختلف مد جو ہیں ان میں وہ جتنا جتنا پیسہ جانا ہے وہ ان ہیڈز کو کریڈٹ کیا جائے گا کیش تو ظاہر ہے کہ جی کیش اگر لاکھ ہی آیا تو وہ لاکھ ہی ڈیبٹ ہوگا ہیڈ آف اکاؤنٹ جہاں سے وصول کیا یا جس سے وصول کیا یا جس کو ادائیگی کی جانی ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہوں گے تو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور پھر آخر اور یہ واؤچر جو ہے یہ ہمیشہ دونوں سائڈیں اس کی جو ہے وہ آپ یہ یاد رکھیے کہ ڈیبٹ سائڈ میں جو ٹوٹل آئے گا وہی ٹوٹل جو ہے وہ کریڈٹ سائڈ پہ آنا چاہیے جو کہ ہر چیز ہر اسٹیج پہ بیلنسڈ ہوئے گی واؤچر بنے گا تو واؤچر جو ہے ان بیلنسڈ نہیں بن سکتا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیبٹ سائڈ پہ تو لاکھ روپیہ لکھا ہوا ہے اور کریڈٹ سائڈ پہ صرف نبے ہزار روپیہ لکھا ہوا ہے اب اس قسم کے کام جو ہے وہ جس میں ہاتھ سے تحریر کیا کرتے تھے ہاتھ سے کتابیں لکھا کرتے تھے تو اس زمانے میں یہ کام بھی بڑا کئی لوگ کر دیا کرتے غلطی سے کر دیا کرتے تھے کمپیوٹر آ جانے کی وجہ سے یہ کام بھی جو ہے اب مشکل ہو گیا ہے کیوں کہ ہم کمپیوٹر پروگرام میں یہ چیز لکھ دیتے ہیں کہ کوئی ان بیلنسڈ یا ان بیلنسڈ واؤچر جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا وہ ریکارڈ نہیں کرے گا جو سافٹ ویئر آپ نے لکھا ہے وہ اکاؤنٹنگ پروگرام ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا اور وہ آپ سے کہے گا صاحب یہ واؤچر جو ہے یہ ان بیلنس واؤچر ہے اس کو آپ بیلنس کیجئے پہلے تو ورنہ اس کو آگے ہم نہیں لکھ سکتے تو یہ سہولت بھی کمپیوٹر نے ہمارے لیے پیدا کر دی اور وہ غلطیاں جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ غلطیاں اب نہیں ہوتی بلکہ وہ جو ٹوٹل ہے دونوں سائڈوں کا وہ بھی کمپیوٹر خود ہی ایڈ کر کے اس کو پھر پروگرام کیا جاتا ہے کہ جی وہ دونوں سائڈوں کے ٹوٹل بھی خود ہی ایڈ کر دے تو مزید ایک ہیومن ایرر کا ایک غلطی کا امکان جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا وہ ختم ہو گیا باقی بات رہ گئی کہ جی اس پہ اور کیا لکھا جاتا ہے واؤچر پہ تو اب اس پہ یہ لکھا جائے گا کہ بھائی یہ پیسہ کس سے آیا یا یہ کس سے وصول ہوا یا جو کچھ بھی ہے اس کے کوئی ہلکی سی تھوڑی سی تحریر اس کے بارے میں اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس واؤچر کے اوپر جس نے وہ واؤچر بنایا اس کا دستخط جس نے اس واؤچر کو چیک کیا اس کے دستخط کے تمام اوقاف اس واؤچر میں صحیح لکھے گئے ہیں وہ دستخط کرے گا اور پھر جو اس ٹرانزیکشن کو اپروو کر رہا ہے اس کے دستخط بھی اس واؤچر پہ لازم ہے تو تب یہ واؤچر کمپلیٹ سمجھا جائے گا ورنہ واؤچر تو میں نے جیسے کہا کوئی بھی بنا کر کے ڈال سکتا ہے تو اس کی اس کی سند کیا ہوگی کہ جب تک وہ مالک یا وہ ریسپانسبل آدمی جس کو کہ ٹرانزیکشن اپروو کرنے کی اتارٹی ہے وہ جب تک اپنے دستخط اس واؤچر پہ نہ کر لے اب کمپیوٹر میں آپ کہیں گے جناب وہ تو کمپیوٹر نے تو آٹومیٹکلی جنریٹ کر دیا بھائی وہ اس کی ہارڈ کاپی تو نکالیں گے آپ وہ جب ہارڈ کاپی نکالیں گے تو اس پہ لوگ دستخط کر دیں گے جگہ بنی ہوگی وہ آپ نے فیلڈ چھوڑی ہوگی کہ وہاں پہ دستخط وہ اپنے کر دیں اور ہاں اگر پیپر فری انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ سہولت جو ہے وہ کمپیوٹر پہ ہی ہوگی کہ آپ کمپیوٹر پہ ہی دستخط فرما دیں اپنے ان دا رائٹ سلاٹ تو یہ تو واؤچر بنانے کا طریقہ ہے اس واؤچر کے ساتھ آگے کیا کچھ ہوتا ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور کتاب کا جو رکھی جایا کرتی تھی اور شاید اس کو آج بھی کئی لوگ رکھتے ہوں گے اور اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ایک زمانے میں روز نامچا کہا کرتے تھے شاید پارل اکاؤنٹنگ کی ٹرمینالوجی میں اس کو جنرل جرنل کہتے ہیں یا تھوڑا سا ذرا مشکل کام ہے جنرل جرنل پہلا لفظ جی سے شروع ہو رہا ہے اور دوسرا لفظ جے سے شروع ہو رہا ہے تو جنرل جرنل کہنا یہ ہے کیا چیز بھائی اس کے اندر ایک زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جتنے واؤچرز بنتے تھے وہ تمام کے تمام اس کتاب میں لکھے جاتے تھے ایک اسی سیریل آرڈر میں اسی تاریخ کے حساب سے جو کہ واؤچر کے اوپر ڈالی جاتی تھی کیوں کیا جاتا تھا اسے وہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ جناب واؤچر تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کہیں گم گیا کوئی واؤچر تو خراب ہو گیا پھٹ گیا کچھ بھی ہو سکتا واؤچر لیکن کتاب کے اندر لکھ دینے سے اس کی سند ہو جاتی ہے کہ جناب فلان نمبر سیریز کا واؤچر جو تھا یا فلان نمبر کا واؤچر جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں تھا تو اگر وہ اس فائل میں سے یا اس جگہ سے جہاں پہ کے واؤچر آپ نے رکھے ہوئے تھے وہاں پہ اگر وہ موجود نہیں ہے تو بہرحال جرنل کے اندر جنرل جرنل کے اندر وہ چیز کا ریکارڈ موجود تھا اور اگر پھر ڈپلیکیشن اس کا ڈپلیکیٹ بنانا پڑتا تو وہ ایک ریکارڈ پرمانٹ بن جاتا کہ جی اس سے دوبارہ آپ بنا سکتے اور یہ جیسے میں نے کہا کہ جی یہ ایک روز نامچے کا روز نامچہ سمجھ لیجئے آپ اس کو اس قسم کی چیز تھی لیکن آج کل کے زمانے میں اس کا استعمال قطعی طور پہ ختم ہو گیا ہے اس کی وجہ کمپیوٹرز اور جو اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہے وہ وجہ ہے بیسکلی کیوں اس لیے کہ واؤچر تو ہم کمپیوٹر کے پروگرام میں جو ہے وہ انٹر کر دیتے ہیں جب ہم انٹر کر دیتے ہیں تو ہم پروگرام میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ جی اس کی لسٹ نکال دیں وہ جو لسٹ نکلتی ہے جس کو ہم چاہے کئی لوگ اس کو ویلیڈیشن لسٹنگ کہتے ہیں یا ایڈٹ لسٹنگ کہتے ہیں وہ لسٹنگ جو ہے وہ آپ ڈیٹ آرڈر میں بھی نکال سکتے ہیں آپ اس کو واؤچر نمبر آرڈر میں نکال سکتے ہیں اور اس سے پھر وہ چیک کر سکتے ہیں تو اسی کا اگر آپ ریکارڈ رکھ لیں تو وہ جرنلی ہے لیکن ہم اس کو اب لسٹنگ کہتے ہیں اس لیے نئی کتاب رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو پھر ہم پروگرام کو انسٹرکٹ کر دیتے کہ ہاں صاحب اس سے آگے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کر لیجئے استعمال اس لحاظ سے جو ہے اس کا ترک ہو گیا ہے کہ اب تمام ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ہم ایک علیحدہ کتاب میں نہیں لکھتے اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ واؤچر سے ہی ڈائریکٹلی ریکارڈ کرتے ہیں آگے لیجر کے اندر یہ بات ہے اب اس کا استعمال جو ہے جرنل کا استعمال جو ہے وہ صرف چند مخصوص معاملات کے لیے رہ گیا ہوا ہے مثلا اگر کوئی غلطی کر دیتے ہیں ہم یا کوئی فگر غلط غلط لکھ دیتے ہیں یا کسی غلط مد میں ہم کو پیسہ کوئی ٹرانزیکشن ریکارڈ کر دیتے ہیں اور اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم پھر اس جرنل کو ایک کتاب کو استعمال کرتے ہیں as a permanent record of correction made in record that was entered originally اور the entry that was made originally in the books بجائے اس کے کہ جی وہ اس کتاب میں جا کے ہم اس کو کاٹ دیں اور اس میں پھر سفید لگا دیں یا کاٹ دیں اس کو یا ربر سے مٹانے کی ربر سے مٹانے کی تو بات ہی نہیں کیونکہ ساری ٹرانزیکشن اور ساری کتابیں جو ہے اور سارے واؤچر جو ہے وہ سیاہی سے لکھنے چاہیے بال پوائنٹ سے لکھنے چاہیے پینسل سے نہیں لکھنے چاہیے پینسل کا لکھا ہوا تو کوئی بھی مٹا سکتا ہے سو اس کا کوئی فائدہ نہیں سو اس لیے تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم اس میں نہیں لکھتے جرل میں ہم صرف جو غلطیاں کریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور غلطیاں ہم نوٹس کرتے ہیں کہ ہم نے اوریجنل ریکارڈنگ کے اندر وہ غلطی کر دی تھی اس کا ہم ریکارڈ اس کی ایک صنعت رکھ لیتے ہیں اس جرنل کے اندر تو اس کا استعمال جو ہے وہ اب بہت محدود ہو گیا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ کمپیوٹرز کی وجہ سے یا کمپیوٹر اکاؤنٹنگ کی وجہ سے سافٹ ویئر کی وجہ سے یہ کام جو ہے اب تقریباً ختم ہو گیا ہے اور وہ ایڈٹ لسٹنگ اور وہ ویلیڈیشن لسٹنگ جو ہے وہی کام جرنل کے طور پہ کر جاتی ہے سو جرنل جرنل تو ختم ہو گیا سمجھ لیجیے آپ تو واؤچر کے ساتھ صاحب ہم اب کیا کریں گے اس واؤچر کو اب ہم نے اس واؤچر سے انٹری کرنی ہے آپ کو یاد ہے کہ واؤچر پہ ہم نے کہا کہ ایک ہیڈ آف اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگا اور دوسرا ہیڈ آف اکاؤنٹ جو ہے دوسرے مد جو ہے وہ کریڈٹ ہوگی ذرا یہاں پہ ہم بات کر لیں کہ جی یہ ڈیبٹ کریڈٹ کیا ہے بھائی آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے یا لیفٹ کالم جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ کہلاتی ہے جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ کریڈٹ کہلاتی ہے عام طور پہ جتنی وصولی اور جتنے ایسٹس ہمارے ہوتے ہیں کیش میں وصولی جو ہے وہ اور ایسٹس جتنے ہیں وہ ہم ڈیبٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں اور جتنی انکم ہے اور جتنا کیپٹل آیا اور جو ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں وہ تمام کی تمام ہم کریڈٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں اخراجات جو ہے چونکہ ادا کیے جاتے ہیں لہذا وہ ادائیگی جو ہے وہ اگر کیش میں کی گئی ہے تو کیش بک کے اندر وہ کریڈٹ سائڈ پہ جائیں گے اور ایکسپنس کی جو مد ہے جو ریلیونٹ مد ہے جو اسپیسیفک مد ہے اس پرٹیکولر خرچے کی اس کے اندر وہ ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا جائے گا سو ڈیبٹ سائڈ جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اور یہ کیوں ایسے ہے یہ ہم گے چل کر دیکھیں گے کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے انکم کریڈٹ سائڈ پہ ہے لائبلٹیز کریڈٹ سائڈ پہ ہے کیپیٹل کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کیا جاتا ہے جبکہ ایسٹس اور ایکسپینس جو ہے اور جو وصولیاں ہیں کیش کی وصولی جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ پہ کیا جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے ہم نے یہ بات بھی پچھلی مرتبہ کی تھی کہ کتاب تو ایک ہی ہے جس کو ہم جنرل لیجر کہتے ہیں اس کتاب ہی کا حصہ ایک کیش اکاؤنٹ ہے لیکن چونکہ کیش کے کاروبار کیش یا بینک کا اکاؤنٹ جو ہے کیش کا علیحدہ رکھا جاتا ہے بینک کا اکاؤنٹ علیحدہ رکھا جاتا ہے اور بینک کے کئی اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں کیش کا تو شاید ایک ہی اکاؤنٹ ہوگا لیکن بینک مختلف بینکوں میں اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں ایک ہی بینک میں کئی اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں کاروبار کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کاروبار کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کاروبار کے پھیلاؤ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کس کس شہر میں بینک اکاؤنٹس ہے اس کاروبار کے نام کے تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ لجر کے اندر ہی جو کہ لجر ایک کتاب ہے اس کتاب کے اندر ہی کیش اور بینک کے اکاؤنٹس یا ہیڈز کھولے جائے ہم ان کو علیحدہ ایک کتاب کیش بک کہلاتی ہے ایک بینک بک کہلاتی ہے کیش بک میں کیش کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ریکارڈ بینک بک جو ہے وہ اس میں بینک کی ٹرانزیکشنز ریکارڈ ہوتی ہیں اور یہ دونوں جو بکس ہیں یہ جنرل لیجر کا ہی ایک حصہ ہے یہ بہت ضروری چیز ہے یہ جنرل لیجر کا ہی ایک اکاؤنٹ ہے یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے یہ کوئی علیحدہ سے چیز نہیں ہے تو جنرل لیجر کا ہی کیش اور بینک بک دونوں چیزیں جو ہیں وہ حصہ ہیں اب جنرل لیجر میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں کہ جی کیا کرتے ہیں ہم اس سے ہم ٹرائل بیلنس بھی بناتے ہیں اس ٹرائل بیلنس سے پھر ہم آگے چل کے نفع اور نقصان کی statement profit and loss account جو ہے وہ بناتے ہیں یا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس سے پھر ایک چیز ہوتی ہے بیلنس شیٹ کہلائی جاتی ہے وہ بنائی جاتی ہے یہ بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے یہ جو ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے کاروبار کی کہلائی جاتی ہے اور انہی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے کاروبار کی مالی حالت فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ کیسی ہے پروفٹ اینڈ لاس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی آمدن اور اخراجات اور منافع کیا ہوا اور بیلنس شیٹ سے آپ کی کاروبار کے تمام ایسٹ لائبلٹیز وغیرہ کی اور سرمایہ کی پوزیشن جو ہے وہ اکاؤنٹنگ اکویشن جو ہے وہ بیلنس شیٹ پہ آ کے ظاہر ہوتی ہے تو یہ ہم چیزیں بناتے ہیں یہ تمام چیزیں بنانا ہم آہستہ آہستہ سیکھ اب ہم جاتے ہیں واپس جنرل نظر کے اوپر جنرل نظر جیسے میں نے کہا کہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر آپ کے پاس بہت سے ہر ایسٹ کا ایک اپنا اکاؤنٹ ہے ایک اپنی اس کا مد ہے ہر ایسٹ کی یعنی فرنیچر ہے تو اس کا اس کی ایک مد ہے پلانٹ اینڈ مشینری ہے تو اس کی اپنی ایک مد ہوگی گاڑیاں ہیں کمپنی کے نام بزنس کے نام کاروبار کے نام ان کا ایک ہیڈ علیحدہ ہوگا گیس کا خرچہ ہے اس کا ایک ہیڈ آف اکاؤنٹ ہوگا پانی کا خرچہ ہے اس کا الگ ہیڈ آف اکاؤنٹ ہوگا انکم سیلز لوکل سیلز ہیں یعنی اندرون ملک میں اگر سیلز ہیں اس کا اپنا ایک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے ایکسپورٹ کی اگر سیلز ہیں اس کا اپنا ایک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے مختلف قسم کے پروڈکٹس جو ہیں ان کے ہر ایک کے لیے آپ الگ الگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اسی طریقے سے جو لائبلٹیز ہیں کہ جی واپدا جس کو آپ نے ادا کرنا ہے واپدا کا آپ علیحدہ اکاؤنٹ کھول سکتے آپ پانی سپلائی کرنے والی جو ایجنسی ہے اس کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں گیس سوئی گیس ہے اس کا اکاؤنٹ کھول سکتے تو اس طریقے سے لجر کے اندر اکاؤنٹس رکھے جاتے یہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں صرف اس مد سے متعلق جو سائڈ ہوتی ہے ٹرانزیکشن کی وہ ریکارڈ کی جاتی ہے ساری کی ساری ٹرانزیکشن نہیں ریکارڈ کی جاتی صرف وہ سائڈ ریکارڈ کی جاتی جیسے شروع میں واؤچر میں میں نے آپ کو بتایا کہ جی ہم نے ریسیو کیا وصول کیا کیش لاکھ روپیہ تو کیش کے اکاؤنٹ کے اندر ہم اس کو ڈیبٹ کریں گے اور کہاں سے وصول کیا کس مد سے وصول کیا کیپٹل سے وصول کیا سرمایہ کے مد سے کیا تو سرمایہ کی مد کو ہم کریڈٹ کریں گے کہ سرمایہ سے وصول کیا کیش لاکھ روپے تو کیپٹل یا سرمایہ کے اکاؤنٹ میں صرف وہ سائڈ ریکارڈ جو کریڈٹ سائڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیش کے اکاؤنٹ میں صرف کیش کی سائڈ ریکارڈ ہو کیش وصول کیا گیا اب یہ جو اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ کو اکاؤنٹنگ کی زبان میں اس کو ٹی اکاؤنٹس کہتے ہیں ٹی الفابیٹ کا حصہ ہے ٹی اکاؤنٹ اور ٹی اکاؤنٹ کی لیفٹ سائڈ ڈیبٹ سائڈ ہوتی ہے اور کریڈٹ سائڈ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ ہوتی ہے اگر لیفٹ اور رائٹ ہینڈ سائڈ نہیں ہے بلکہ ایک ہی صفحے کے اوپر دو کالمس بنے ہوئے ہیں اکاؤنٹ پھر بھی ٹی اکاؤنٹ ہی کھیلائے گا اور وہ کالمس جو ہے وہ دائیں اور بائیں کو ریپرزینٹ کریں گے یوزج استعمال وہ کالمس کا وہی رہتا ہے جو کہ ایک علیحدہ علیحدہ سائڈ کا ہو سکتا ہے تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے اب اس لیجر کے اندر جیسے میں نے کہا کہ وہ تمام انفارمیشن وہ تمام ہیڈز آف اکاؤنٹس جو کہ آپ کو ضرورت ہے انٹرٹینمنٹ کا ہے اسٹیشنری کا ہے پرنٹنگ کا ہے کمپیوٹرز کا ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر کا ہے کمپیوٹر ایکسیسریز کا ہے کمپیوٹر ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا ہے یہ تمام اکاؤنٹس آپ کھول سکتے ہیں آپ جتنی تفصیل میں جانا چاہیں وہ آپ جا سکتے ہیں اور وہ آپ اکاؤنٹس جو ہیں وہ رکھتے ہیں لیجر کے اندر کیا کیا ضرورت ہے کہ جی انفارمیشن ہو اب یہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ہر اکاؤنٹ کا ہر ٹی اکاؤنٹ کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہونا چاہیے عنوان ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کس چیز کا اکاؤنٹ ہے گیس کا ہے بجلی کا ہے کیپٹل کا ہے مشینری کا ہے موٹر ویکلس کا ہے کس چیز کا اسٹیشنری کا ہے تو وہ لکھنا اس کے اوپر سب سے پہلے وہ لکھا جاتا ہے اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ اس اکاؤنٹ کو ایک نمبر الاٹ کیا جائے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اور اس نمبر کو ہم پھر اکاؤنٹنگ کی ہی ٹیکنالوجی آپ کہہ لیجئے اس کو اکاؤنٹ کوڈ کہتے ہیں یا کوڈ آف اکاؤنٹ کہتے ہیں یہ کوڈ جو ہے یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ نمبر جو ہے اس پرٹیکولر اس خاص مد کے لیے ہمیشہ کے لیے ریزرو ہو جاتی ہے اب آپ چاہے اس لیجر کی کتاب نمبر صفحہ نمبر بیس پہ اس کو لکھنا شروع کرے اور جب وہ بھر جائے تو اس کو صفحہ نمبر ایک سو بیس پہ لے جائے ایک سو چالیس پہ لے جائے تو ہیڈ آف اکاؤنٹ جو ہے یا اکاؤنٹ کوڈ جو ہے وہ بھی وہی رہے گا اور ہیڈ آف اکاؤنٹ بھی وہی رہے گا کنٹرول جو ہے وہ اس کوڈ نمبر سے اور اس ہیڈ آف اکاؤنٹ سے ہے تو اس لیے وہ کوڈ نمبر اور پھر جیسے واؤچر پہ لکھا ہوا تھا کہ جی وہاں پہ ہم نے ایک پیج نمبر یا کوڈ نمبر دیا ہوا تھا کوڈ نمبر دیا ہوا تھا وہ کوڈ نمبر جو ہے وہاں پہ آسانی ہو جاتی ہے کہ جی یہ اس اکاؤنٹ کا یا اس مد کی کا کوڈ کیا ہے یا کون سا سفا ہے اس کو ہم فولیو بھی کہتے ہیں لیجر فولیو نمبر بھی کہتے ہیں پیج نمبر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ جی اکاؤنٹ کوڈ جو ہے وہ ہر ہیڈ آف اکاؤنٹ کے ٹائٹل اس کے عنوان کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے تاکہ وہ چینج نہ ہو سکے اور یہ نہ ہو کہ پانی کا خرچہ بجلی میں لکھا گیا اور بجلی کا خرچہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں لکھا گیا یہ نہیں ہم چاہتے کہ یہ کام ہو اور یہ اکاؤنٹ ہیڈ جو ہے یہ right from the time that we start the voucher from time we must enter this in the proper place against the proper head of account اس کے بعد ظاہر ہے کہ جی وہی تمام چیزیں جو تقریباً وہی چیزیں جو کہ واؤچر پہ لکھی ریلیونٹ چیزیں جو ہے مثلا واؤچر نمبر ہے مثلا یہ کیا چیز ہے کس سے آیا کس کو گیا کس وجہ سے گیا کس مہینے سے تعلق رکھتا جو بھی ڈسکرپشن آپ نے لکھی تھی واؤچر پہ یاد ہے آپ کو وہ ڈسکرپشن جو ہے وہ اس پہ لکھی جائے گی اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اماؤنٹ جو کہ اس مد سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ لاکھ روپیہ ہو یا جو بھی اماؤنٹ ہو ڈیبٹ سائٹ پہ ہو تو ڈیبٹ سائٹ پہ لکھا جائے گا کریڈٹ سائٹ کے ہو تو کریڈٹ سائٹ پہ لکھا جائے گا تو اسٹینڈرڈ جو ایک لیجر کا میں ایک ٹی اکاؤنٹ نظر آئے گا آپ کو اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے یہ موجود ہوں گی جو کہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اب واؤچر سے ہم ریکارڈ کیا کر رہے ہیں بھائی ڈیٹ کی ہم نے بات کی ڈیٹ ہم نے واؤچر پہ لکھی کہ جی ڈیٹ ہے اس کی پہلی جنوری دو ہزار جو بھی ہے ایک ہے دو ہے جو بھی ہے وہی ڈیٹ لیجر میں اسی ڈیٹ سے وہ ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوگی وہ اس ڈیٹ سے ٹرانزیکشن ہرگز ریکارڈ نہیں ہوگی کہ جس دن لیجر لکھیں گے ہم لیجر کے اندر بھی ڈیٹ وہی آئے گی جو کہ واؤچر کے اوپر ڈیٹ تھی پھر اس کے بعد واؤچر کا نمبر آئے گا وہ نمبر وہی ہوگا جو واؤچر کا نمبر تھا وہی جو پری پرنٹڈ نمبر یا کمپیوٹر جنریٹڈ نمبر جو تھا واؤچر کا وہی واؤچر کا نمبر یہاں پہ دوبارہ لکھا جائے گا اس کے بعد جو اکاؤنٹ ہے یہ اگر یہ کیپٹل اکاؤنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کیپٹل کا ٹی اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں ہم تو کیپٹل اوپر لکھا ہوا ہوگا اس ٹائٹل آف اکاؤنٹ کیا ہے ہے کیپٹل اس کا اکاؤنٹ کا سفا نمبر کیا ہے لیجر کے اندر یہ سفا نمبر دو ہے تو وہ سفا نمبر دو آپ نے واؤچر پہ بھی لکھا اور آپ سفا نمبر دو پہ لکھ رہے ہیں اب یہاں پہ واؤچر کے اوپر ایک کوڈ نمبر بھی ہے کوڈ نمبر جو ہے وہ بھی ٹائٹل آف اکاؤنٹ کے ساتھ لکھا جائے گا تاکہ یہ رہے سند کہ جناب یہ فلا اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کیونکہ سفا تو چینج بھی ہو سکتا ہے یہ دو جو ہے سفا نمبر بھر گیا اگر سفا دو تو سفا نمبر بیس پہ بھی جا سکتا ہے یہی اکاؤنٹ جو ہے اس کی ٹرانزیکشن جو ہے اس کی مزید ٹرانزیکشن جو ہے وہ سفا نمبر بیس پہ بھی لکھی جائیں گی لیکن کوڈ جو ہے اس اکاؤنٹ کا وہ چینج نہیں ہوگا ہاں ٹھیک ہے جی بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی کوڈ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی ہاں، نام تو وہی رہا ہے نا جی اگر ادھر گیس تھا یا ادھر کیپیٹل تھا تو نمبر بیس پہ بھی تو اس کو کیپیٹل ہی کہیں گے نا ہم اس کو ہم کچھ اور تو نہیں کہیں گے تو جی اتنی تو عقل ہے ہمارے پاس جی ہے لیکن سہولت اس میں ہے کہ آپ اس کو ایک اکاؤنٹ کوڈ دیں اور وہ اکاؤنٹ کوڈ جو ہے وہ فکس ہو جائے اور آپ شروع میں جہاں پہ اکاؤنٹ ہیڈز لکھتے ہیں وہ بجائے الفابیٹکلی سارٹ آؤٹ کرنے کے آپ اس کوڈ کے حساب سے سارٹ آؤٹ کر لیں کہ جی یہ یہ کوڈ ہم نے الاٹ کیے کیونکہ اس کی آگے چل کے فائدہ بھی ہوگا تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ کوڈ جو ہے پرٹیکولرلی جہاں پہ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ ہو رہی ہو یعنی کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر استعمال میں ہو وہاں پہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہیں وہ نمبرز کو زیادہ آسانی سے ریڈ کرتے ہیں زیادہ آسانی سے ان سے ڈیل کر سکتے ہیں لہٰذا اس کے لیے بھی سہولت ہو جاتی ہے اس میں بھی سہولت ہو جاتی ہے کہ جی کمپیوٹرائز اکاؤنٹ میں اگر کوڈ جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو جائے تو پھر رپورٹس بہت ساری بنانے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے پھر ہم صرف کمپیوٹر کو یہ کہیں گے کہ کوڈ نمبر فلا کی ہمیں رپورٹ دے دو اور جو رپورٹ نکالنے والا ہے وہ بجائے اس کے کہ پورا اس کوڈ کا نام لکھے اس کا ٹائٹل لکھے وہ صرف اس کا کوڈ اگر دے دے گا تو وہ رپورٹ اس کے حساب سے پھر جنریٹ کر دے گا کمپیوٹر جو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ جی واؤچر کا نمبر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لکھنا ضروری ہے جو نریشن ہے یعنی ڈسکرپشن جو ہے اس کی وہ ڈسکرپشن لکھنا ضروری ہے اور جو اماؤنٹ آپ نے انٹروڈیوس کیا سو یہ باتیں آپ نے جو ہے واؤچر سے لیجر میں لکھی اب یہ ہم نے صرف ایک سائڈ کی ابھی بات کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ دونوں سائڈیں جس وقت سامنے آتی ہے ہمارے ریکارڈ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہم واؤچر پہ واپس جاتے ہیں اور واؤچر جو ہے اس کو اگر ہم اب دیکھیں تو واؤچر میں وہی کیش ڈیبٹ لاکھ روپیہ اور کیپٹل اکاؤنٹ کریڈیٹڈ لاکھ روپیہ ہے کیپٹل کے اکاؤنٹ کی ابھی ہم نے تفصیل کی کہ جناب کیپٹل کے اکاؤنٹ میں ٹی اکاؤنٹ کے اندر ہم نے اس کا لاکھ روپیہ جو ہے وہ کریڈٹ لکھ دیا اب کیش کا اکاؤنٹ کھولا ہم نے تو کیش کے اکاؤنٹ میں بھی وہی چیزیں یعنی ڈیٹ واؤچر نمبر اس کی ڈسکرپشن اس اس کی ہلکی سی کے بارے میں تفصیل یہ تمام چیزیں لکھی جائیں گی اور جو اماؤنٹ کیش کے اکاؤنٹ میں ریسیو ہو رہا ہے وصول ہو رہا ہے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ہم ڈیبٹ سائٹ پہ لکھ رہے ہیں اب ڈبل انٹری کمپلیٹ ہو گئی یعنی ایک ہیڈ آف اکاؤنٹ جو ہے اس کو ہم نے ڈیبٹ کر دیا اور دوسرے ہیڈ آف اکاؤنٹ کو ہم نے کریڈٹ کر دیا ہمارا واؤچر جو ہے اس کی ڈیبٹ سائڈ اور اس کی کریڈٹ سائڈ دونوں برابر تھی اب ہمارے لیجر کے اندر جو ڈیبٹ سائڈ ہے وہ برابر ہے کریڈٹ سائڈ کے تو بکس میری بیلنسڈ ہے تو ہر transaction for every debit there has to be a credit and for every credit there has to be a debit only then will the books be considered as balanced یہ چیز یاد رکھی اب ایک چیز یہ آتی ہے کہ جناب یہ تو سب باتیں صحیح ہو گئی اب یہ بیلنسنگ والا معاملہ کیا ہے کیونکہ بہت ساری ٹرانزیکشن لکھی جا رہی اب جب بہت ساری ٹرانزیکشن لکھی جا رہی ہیں تو اس کا کوئی بیلنس بھی چاہیے کہ بھائی اس پہ ڈیبٹ سائٹ زیادہ ہے یا کریڈٹ سائٹ زیادہ ہے کون سی سائٹ زیادہ ہے کون سی سائٹ کا بیلنس آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو یہ چیز بھی اب کرنا ضروری ہے اور اس کو ہم کیسے کریں گے اس کو جو ہے کرنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے آپ ساری ڈیبٹ سائٹ کو جمع کر لیجئے آپ ساری کریڈٹ سائٹ کو علیحدہ سے جمع کر لیجئے اس مد اس ہیڈ آف اکاؤنٹ میں اس پرٹیکولر اکاؤنٹ میں آپ دونوں سائڈوں کو ایڈ کر لیجئے ایک سائڈ کو دوسری سائڈ سے مائنس کر دیجئے ہاں اگر آپ کے پاس کریڈٹ کی سائڈ زیادہ ہے یعنی کریڈٹ سائڈ میں جو ٹوٹل آ رہا ہے وہ زیادہ ہے ڈیبٹ سائڈ کے ٹوٹل سے تو آپ کا بیلنس جو ہے وہ بریکٹ میں لکھا جاتا ہے اور اگر آپ کی ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل جو ہے وہ کریڈٹ کی سائڈ سے زیادہ ہے تو وہ بغیر بریکٹ کے لکھا جاتا ہے بریکٹ کیوں لگایا جاتا ہے صرف یہ تفریق کرنے کے لیے کہ جناب یہ کریڈٹ بیلنس ہے اور بریکٹ کے بغیر جو ہے وہ ڈیبٹ بیلنس ہے اور یہ تفریق کیوں ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ جس وقت ہم ٹرائل بیلنس بنائیں گے تو اس وقت ہم جس وقت ہر ہیڈ آف اکاؤنٹ کے سامنے اس کا بیلنس لکھیں گے تو بجائے اس کے کہ پھر ہم پہلے یہ تلاش کرتے پھرے کہ جناب ڈیبٹ سائڈ زیادہ یا کریڈٹ سائڈ زیادہ وہ ایکسرسائز پھر سے کرے وہ ہمیں وہاں پہ بیلنس لکھا ہوا جو ہے وہ ڈیبٹ یا کریڈٹ وہیں سے اٹھا کے وہاں پہ پہ ٹرائل بیلنس لکھ دیا جائے گا اس کے علاوہ بیلنس ہر دفعہ نکالنا ضروری کیوں ہر ٹرانزیکشن کے بعد یا کچھ ٹرانزیکشن کے بعد بیلنس نکال جیسے میں کہا تھا آپ کو ارشاد ہوگا کہ جی آج کے روز میں ٹوٹل کیش کتنا آیا ریسیو کیا تو وہ ٹوٹل تو چاہیے مجھ کو اس کیش میں سے میں نے ادائیگیاں کیا کی جب تک وہ ادائیگیاں میں وصولی میں سے منہا نہیں کروں گا اس میں سے مائنس نہیں کروں گا تو میرے پاس تو نہیں پتا چلے گا کہ جی میرے پاس جیب میں کیش کتنا ہونا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے پھر اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ جناب اس ہفتے کے اندر ٹوٹل میری سیل کتنی ہوئی وہ بھی بیلنس یعنی ان سب کا بیلنس کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ جی ٹوٹل ہے کئی اکاؤنٹس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی کریڈٹ سائڈ پہ کوئی اماؤنٹ نہیں ہے ڈیبٹ سائڈ پہ کوئی اماؤنٹ نہیں صرف ایک ہی سائڈ پہ اماؤنٹس آ رہے ہیں ایک ہی سائڈ کے اندر کی ٹرانزیکشن اس کے اندر یعنی بجلی کا بل ہے تو اس میں عام طور پہ کریڈٹ سائڈ پہ کوئی فکر نہیں آئے گی اس میں صرف ڈیبٹ سائڈ پہ آئے گی کیوں کہ کریڈٹ جو ہے وہ تو کیش بک ہو رہی ہے کیش میں ادائیگی ہوتی جا رہی ہے اس کی ڈیبٹ سائڈ پہ اس لیے آئے گی کیونکہ ڈیبٹ خرچہ ہے تو خرچے کا ٹوٹل کرنا ڈیبٹ سائڈ کا ہم ٹوٹل کریں گے تو وہ جو بھی فگر آئے گی کریڈٹ سائڈ پہ اگر فگر ہی کوئی نہیں تو اس کا ٹوٹل تو زیرو ہی ہے تو بیلنس جو ہے وہ پتا چل گیا ہمیں کہ جی ہم نے بجلی یا فلاں چیز کے ہاں، مد میں ہم نے آج تک کتنا پیسہ خرچ کیا سو بیلنس اسٹرائک کرنا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی اہم ہے سو یہ بات ہوئی کہ جناب بیلنس ہم اسٹرائک کرتے ہیں اور یہ اب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے کیش کے اکاؤنٹ آپ کے سامنے ہے اور اس کیش کے اکاؤنٹ میں آپ کے پاس لاکھ روپیہ آیا تو بیلنس جو ہے وہ لاکھ روپیہ اس میں آ رہا ہے اور یہ بریکٹ کے بغیر ہے یعنی ڈیبٹ بیلنس ہے اور اس ڈیبٹ بیلنس کا مطلب اس وقت یہ ہے کہ جناب یہ بیلنس جو ہے یہ ہمارے پاس ہے اگر یہ بیلنس کریڈٹ ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے جتنا کیش تھا اس سے زیادہ خرچ کر دیا ہے وہ ذرا مشکل سی بات ہو جاتی ہے کیونکہ کیش تو اتنا ہی خرچ کر سکتا آدمی کہ جتنا جیب میں ہو اب اس کیش میں سے اگلی جو ہم نے ٹرانزیکشن نوٹ کی ہے اس پاؤچر کے اوپر یا اس اکاؤنٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ جی ہم نے بلڈنگ پرچیز کر لی چلیے صاحب اس زمانے میں پچاس ہزار روپے میں بھی بلڈنگ آ جاتی ہوگی خیر یہ تو ایگزامپل ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ یہ ایسے شو کر دی پچاس ہزار روپیہ کریڈٹ کر دیا کیش کے اکاؤنٹ کو بلڈنگ خریدی ڈیبٹ کیا ہوگا ڈیبٹ بلڈنگ کا اکاؤنٹ ہوگا لیجر کے اندر کیش بک میں یا کیش اکاؤنٹ کے اندر یہ اماؤنٹ جو ہے یہ کریڈٹ ہوا بیلنس کیا رہے گا کیش کا پچاس ہزار روپے گئے وہ ساتھ ہی ہم نے ورک آؤٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے مزید خرچہ کیا ہم نے اس بلڈنگ میں کچھ فرنیچر ڈالا لا کر کے کرسیاں میز وغیرہ وغیرہ اس کے اوپر دس ہزار روپیہ خرچ کر دیا مزید کیش کا بیلنس دس ہزار روپیہ کم ہو گیا ہمارے پاس چالیس ہزار رہ گیا اس کے بعد ہم نے پھر کوئی ایک گاڑی خرید لی چار کیا بات ہے اللہ کرے تمام گاڑیاں پندرہ ہزار روپے میں آ جائے لیکن بہرحال اس ایگزامپل میں ہم نے گاڑی کی قیمت جو ہے وہ پندرہ ہزار روپے رکھی کہ صاحب پندرہ ہزار روپے کی ہم نے گاڑی خرید لی تو چالیس میں سے پندرہ گئے تو پچیس پیچھے رہ گئے پچیس ہزار روپے ہمارے پاس جیب میں ہونے چاہیے اس وقت تو اب آپ اپنی جیب میں دیکھیے کہ آپ کے پاس پچیس ہزار روپے موجود ہے یا نہیں باقی باتیں آئندہ کے لیکچر میں ہوں گی شکریہ